قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں کا انتظام کرو شہور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں سیزو کا انتظام کرو روشنی بڑی قربانیوں کا سمرا ہے یہ روشنی بڑی قربانیوں کا سمرا ہے یہ روشنی بڑی قربانیوں کا سمرا ہے طلوع صبح سعادت کا احترام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو شعور عشق نبی خط میں عام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو زبان و دل کی رفاقت ہی اصل ایماں ہے زبان و دل کی رفاقت ہی اصل ایماں ہے زبان و دل کی رفاقت ہی اصل ایماں ہے زبان و دل کی رفاقت کا اہتمام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو شعور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو غریب پہلے بھی عشق نبی سے ہے سرشار غریب پہلے بھی عشق نبی سے ہے سرشار غریب پہلے بھی عشق نبی سے ہے سرشار جو ہو سکے تو قیادت کا انتظام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو شعور عشق نبی میں عام کرو نفس نفس میں اسی زو کا التظام کرو نظام مصطفی کا یہی تقاضا ہے نظام مصطفی کا یہی تقاضا ہے نظام مصطفی کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی کے لیے آدمی کو رام کر نفس میں اسی کا التظام کرو شعور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو وفا کا نور بکیرو بنا میں صبح خلوص وفا کا نور بکیرو بنا وفا کا نور بکھیرو بنا میں صبح خلوص اب اس کی تیرا شبی کا اب اختتام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو شعور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو یہ روشنی جو محلات میں مقید ہے یہ روشنی جو محلات میں مقید ہے یہ روشنی جو محلات میں مقید ہے گلی گلی میں اسی روشنی کو عام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی زو کا التظام کرو ہر ایک بت کو جھٹک دو عباس تینوں سے ہر ایک بت کو جھٹک دو عباس تینوں سے ہر ایک بت کو جھٹک دو عباس تینوں سے وحدت فکر و نظر سے کام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو شعور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی کا التظام کرو سرب جن کے لہو سے یہ باب عشق رقم ہے سرب جن کے لہو سے یہ باب عشق رقم ہے سرب جن کے لہو سے یہ باب عشق رقم وہ جاویدار وفا ہیں انہیں سلام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو شعور عشق نبی مملکت میں عام کرو نفس نفس میں اسی ذوق کا التظام کرو